حضرت عمران رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے ان سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد سے حضرت عمران رضی اللہ عنہ اپنے والد کا ترمیزی کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے والد حضرت حسین رضی اللہ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے کہا کہ تم دن رات میں کتنے خداؤں کی عبادت کرتے ہو انہوں نے ارض کیا کہ سات خداؤں کی عبادت کرتا ہوں اور پھر انہوں نے اس کی تفصیل بتائی جن میں سے چھ خدا تو زمین پہ علی عزب اللہ بدھ تھے اور ایک آسمان پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ ان سارے خداؤں میں کس سے تمہیں سب سے زیادہ امید ہے کس کا خوف سب سے زیادہ ہے تو انہوں نے ارض کیا کہ آسمان والے سے سب سے زیادہ خوف اور آسمان والا ہی ہے جس سے سب سے زیادہ امید ہے پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں صرف تمہیں دو جملے ایسے بتا دیتا ہوں جو تمہیں بہت نفع دیں گے فائدہ ہوگا انہوں نے اسلام قبول کر لیا عرض کیا کہ آپ نے مجھ سے ابھی وعدہ فرمایا تھا کہ دو جملے آپ ارشاد فرمائیں گے اس کی تلقین فرمائیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چھوٹی چھوٹی باتیں ان سے انہیں سکھا دی آپ دیکھیے کیسی چیزیں ہیں اس میں بھی خدا کی پناہ ہے آپ نے فرمایا کہ یوں اللہ سے دعا مانگا کرو کہ اللہ الحمنی رشدی اے اللہ میرے مقدر کی صحیح راہ مجھے نصیب کرنا وہ آئزنی مشر نفسی اور اللہ میرے نفس کی شرارت سے مجھے محفوظ رکھ بس یہ دو جملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلقین کیے کہ اللہ الحمنی رشتی اللہ سے یہ دعا مانگا کرو کہ میرے پروردگار مجھے الہام فرما دے میرے دل میں ڈال دے میرے مقدر میں جو صحیح راہ ہے اللہ اس پہ چلاتا رہے من شر نفسی اور اللہ میرے نفس کا جو شر ہے اس سے خدا میں تیری پناہ مانگتا ہوں انسان کو جتنی چیزیں گمراہ کرتی ہیں اور جتنی چیزیں انسان کو خرابی کی طرف لے جاتی ہیں ان تمام چیزوں میں سب سے بڑا دشمن شیطان کے ساتھ ساتھ انسان کا اپنا نفس بھی ہے اس کی شرارتوں سے بھی اللہ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے